قبل ذلك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زندگی میں جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو احتیاط کے پہلو کو مزید پاتے رکھتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ کوئی کام ہو جائے تو اس میں بڑا محتاط ہو کے چلتا ہے احتیاط کے ساتھ دین پر چلنے کا دوسرا نام تقوا مستقی انسان پرہیزگار کہلاتا ہے شریعت سنت کے اوپر بہت محتاط ہو کر زندگی گزار رہا ہے پھونک پھونک کے قدم اٹھا رہا ہو کہیں بٹک نہ جائے کہیں پھسل نہ جائے جو بنا کے قریب بھی نہ جائے ایسا انسان اللہ رب العزت کا پسندیدہ انسان ہوتا ہے سنا کے قرآن مجید نے ایک بار فرمایا ان اکرم کم ان دلہ اتفاق بے شک تم میں سے سب سے زیادہ اللہ اور ملزت کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو متقی ہے تو جتنا زیادہ پرہیزگار انسان ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا اس کا اکرام ہوتا ہے یہ نسل سے عزت نہیں ملتی رنگ سے عزت نہیں ملتی دنیا کے مال و منال سے عزت نہیں ملتی یہ عزت انسان کو تقوی اور سفید گاری سے اللہ کے یہاں نصو ہے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتے ہیں قرآن مجید نے شاد فرمایا اللہ اللہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے یہاں دو لوگ استعمال کیے ہیں خوف کہتے ہیں باہر کا ڈر اور حزم کہتے ہیں اندر کا غم نہ ان پر کوئی باہر کا ڈر نہ اندر کا غم یہ کون لوگ ہیں اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوا کو اختیار کیا اور ایک جگہ پہ نہایت وضاحت سے بات کر دی تو چار فرمایا ان اولیاء المتقو کہ بے شک اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والا محتاط زندگی گزارنے والا ایسا شخص اللہ رب العزت کا دوست ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ بات چیت کرتے ہوئے کہیں گے to be on the safe side اور جی فلائٹ تو میری ہے آٹھ بجے میں to be on the safe side گھنٹہ ڈیڑھ پہلے پہنچ جاؤں گا تاکہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے جی میں نے دعوت تو دی ہے ولیمہ کی دو سو بندوں کو to be on the safe side میں نے اڑائی سو کا کھانا بنوا لیا ہے کم نہ ہو جائے تو گفتگو کے دوران جو جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا to be on the safe side اس کا دوسرا نام کپڑا ہے اگر ہم دنیا کے معاملات میں سیف سائڈ پر رہ کر زندگی گزارتے ہیں تو شریعت کا تقاضا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں سیف سائڈ رہ کر زندگی کیوں نہیں گزارتے اللہ والے وہ بھی ہمیشہ ہر معاملے میں تو بھی ہم کی سیف سائڈ حدیث پاک نے فرمایا الحلال بین والحرام بین حرام بھی بالکل واضح ہے اور حلال بھی بالکل واضح وبئی نما مشتبہ ان کے درمیان میں مشتبہ چیزیں ہیں شک والی چیزیں ہیں جو بندہ ان شک والی چیزوں کو بھی اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دے گا وہ انسان کا مستقی بن جائے گا جس ایک آدمی کو شک پڑ جائے کہ کھانے میں زہر ملی ہوئی ہے بے شک تھوڑی تو ہی وہ کھانے کو کبھی بھی آگ نہیں لگائے اس کو کہیں گی کہ یہ ایک لاکھ بسکٹ پڑے ان میں سے فقط ایک میں زہر ہے باقیوں میں نہیں ہے آپ کھائیے کہے گا نہیں میں ایک بھی نہیں کھاتا سمجھتا ہے کہ نقصان ہوگا یہی متقی اور پرہیزگار انسان کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ احکام الہی کے ماننے میں ہمیشہ سیف سائڈ پر رہتا ہے رسک لیتا ہی نہیں ہے میں رسک نہیں لیتا ایسا نہ ہو کہ میں کسی مکرو میں پھنس جاؤں حرام میں وہ کرا ہو جائے تو یوں سمجھیے کہ گناہوں سے بچنا اگر فتوا ہے تو گناہ کے موقعوں سے بھی بچ جانا یہ تکوا غیر محرم کے چہرے کو نہ دیکھنا اگر فتوا ہے تو غیر محرم کے کپڑے پہ بھی نظر نہ ڈالنا یہ تکواہ احتیاطی ہم جب تک ہم آب تن ایسی زندگی نہیں بنائیں گے تب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب نہیں ہوگا آج تو میں کھانے پینے میں احتیاط کر پاتے ہیں اخلاق اور اعمال میں احتیاط کر پاتے اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو اپنے قلب کے اندر بوجھ ظلمت سے محسوس ہوتی ہے بے حلاوتی نماز میں دل نہیں لگتا تلاوت کو دل نہیں چاہتا بے کیسی کسی کیفیت ہوتی ہے یعنی میں نماز تو پڑھتا ہی ہوں میرے اندر شوق نہیں ہوتا کوئی نماز پڑھنے یہ سب اسی کے برے اثرات ہوتے ہیں جو بے احتیاطی عام کر لیتے ہیں اگر احتیاط کی زندگی گزارے تو پھر دیکھیں قلب کے اندر کیسے ذوق چوک پیدا ہوگا اس تقوی کو اختیار کرنے سے اللہ رب العزت انسان کو قوت فارقہ کا فرما دیتے ہیں یا یہ ایمان والو ان تب تک اللہ القم فرقان اگر تم تک وہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان کا فرمائے گا یہ ایک نور ہوتا ہے جو بندے کو ملتا ہے تو فرق بین الحق کے کی توفیق اسے نصیب ہو جاتی ہے آج تو حالت ایسی ہے کہ پتہ نہیں چلتا یہ کس لیے کہ دل کی آنکھیں بند ہوتی ہیں بسارت ہوتی ہے صرف بصیرت سے محروم ہوتی ہے تو تقوی والی زندگی گزارنا یہ تعلق کا مقصد زندگی ہوتا ہے اسی تقوی کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو اعمال کا اجر بڑھا دیتے ہیں ایک من مٹی ایک من ایک من لوہا ایک من ایک من چاندی بھی ایک من اور ایک من سونا بھی ایک من وزن میں سب برابر ہے سونے کی قیمت تو اور ہے چاندی کی قیمت تو اور ہے لوہے کی قیمت اور ہے اور مٹی کی قیمت تو اور ہے پڑھنے والوں نے دو رقط ہی پڑی لیکن تعالیٰ اس نماز کو سونے کا بھاؤ لگائیں گے کچھ ایسے ہوں گے کہ چاندی کا بھاؤ لگائیں گے کچھ پہ لوہے کا بھاؤ لگائیں گے اور کسی کو مٹی کے بھاؤ بھی قبول نہیں فرمائیں گے اس لیے بعض روایات میں آیا کہ متقی آدمی کی دو رکت نماز غیر متقی کی ہزار رکت نفل پڑھنے تک زیادہ فضیلت رکھتی ہے اللہ رب العزت کو محبوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا پیارا اور اس کا دوست ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال پر اجر بڑھا دیتا ہے اس لیے قرآن مجید نے چار فرمایا ان تک تک اللہ اگر تم تک کو اختیار کرو گے یہ کس تم سی آپ ہی اجرو دو کام ہوں گے اللہ تعالیٰ اس تک وقت کی وجہ سے ایک تو گناہوں کو معاف فرما دیں گے یہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا ویو لہو اجرا اور ایسے بندے کے اجر کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال پر بھاؤ اچھا لگے تو کی زندگی کو اختیار کرنا یہ تقوی بھری زندگی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے اس لیے پورے قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو جگہ جگہ آپ کو اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ کے الفاظ نظر آئیں آئے عالم چاہتے ہیں کہ میرے بندے محتاط زندگی گزارے ارشاد فرمایا وہ تو تم مسافر ہو تو مسافر اپنے سامان سفر کا انتظام کر لو زاگر تیار کر لو ان خیر داد تکوا مگر بہترین سامان سفر وہ تو تکوا کہ ہم مسافر اس دنیا سے تکوا لے کر اپنے رب کے حضور پہنچے اسی تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے چار فرمایا وہ اللہ مخوجا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے اوپننگ کھول دیتا ہے من لا يحتسب ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جہاں پہ اس کو گمان ہی نہیں ہوتا ایسی طرف سے اللہ رزق عطا فرما دے لا رفتہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ چند بھائی تھے ان میں تو ایک نیک متقی پرہیزگار تھا والد بیمار ہو گئے تو اس نیک نے کہا کہ بھائی والد کی خدمت کرنے کی کا موقع مجھے دے دیا جائے انہوں نے کہا اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا اور نے کہا بھائی وراثت کا جتنا ہم حال ہوگا نا تو وہ سب آپ آپس میں تقسیم کر لینا میں نے اپنا حق آپ لوگوں کو دے دیا مجھے بس والد کی خدمت کرنے دو اس پہ رضامند ہو گئے اس نے چند دن خدمت کی اس کے والد بیمار تھے چل بیٹھے اب جس بندے نے بھی سنا کہ اس نے وراثت کا حق اپنے دوسرے بھائیوں کو دے دیا ہر بندے نے کہا کہ اس نے کتنی بے وقوفی کی کتنی بے وقوفی کی ایسی کوئی کرتا ہے وہ مطمئن کہ مجھے اپنے والد کی خدمت کا موقع مل گیا اب اسی پریشانی میں ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا اسے کہتا ہے کہ جاؤ فلاں جگہ پر پتھر کے نیچے کچھ دس دینار پڑے ہیں تم لے لو اس نے پوچھا برکت ہوگی کیا برکت نہیں ہوگی اس کے بیوی کو بتایا اس نے کہا جاؤ دیکھے تو آؤ اس نے کہا جانا ہی نہیں جو برکت ہی نہیں اس مال میں پھر کچھ وقت کے بعد خواب دیکھا کہ اب اس میں سے اتنے کم رہ گئے اب بھی وقت ہے کہ وہ جا کر دینار لے لو کہ برکت ہوگی برکت نہیں ہوگی پھر بھی نہیں گیا تیسری مرتبہ خواب دیکھا تو خواب نے کہا گیا کہ ایک مینار رہ گیا اس کو جا کے لے لو کہ برکت ہوگی اس نے کہا برکت ہے اس اب صبح اٹھ کے وہ وہاں پہنچا دیکھا تو واقعی اس چٹان کے نیچے ایک مینار موجود تھا اس نے وہ مینار اٹھا لیا جب لے کے گھر آ رہا تھا تو دل میں خیال آیا کہ کچھ آج کھانا پکانے کے لیے لے کے تو اس نے ایک مچھلی خریدی جب مچھلی خرید کے گھر لایا اور اس کی بیوی نے مچھلی کو کاٹا تو اس مچھلی کے پیٹ میں سے ایک ہیرا موتی نکلا جب اسے لے گیا جولر کے پاس تو وہ اتنا قیمتی نکلا کہ جتنے پیسے ملے پوری زندگی کے خرچے کے لیے کافی یہ برکت ہوتی ہے اللہ کی طرف ایسے اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے معاملات کو حل فرما دیتا ہے مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور یہ برکتیں اسی تقوا کی سبب نازل ہوتی ہیں تو چار فرمایا ملو انا حل کرا آم ان لفتحنا علیہم برکات تمائی والا اگر یہ بستی ریسوں والے ایمان لا کے تقوی کو اختیار کرتے ہم ضرور بھی ضرور آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے آج ہماری زندگی میں برکتوں کی کمی ہے نہ وقت میں برکت نہ صحت میں برکت نہ رزق میں برکت وقت کی بے برکتی تو یوں کہ سارا دن گزر جاتا ہے نظر دوڑاؤ سے کیا کیا تو پتہ چلتا ہے کہ بغیر کچھ کیے ایسے ہی دن گزر گئے پھر خود کہتے ہیں جی جی پتہ نہیں سمجھ ہی نہیں لگتی دن گزر جاتا ہے کچھ سو ہی نہیں پاتا ہمارے مشاعت میں بھی یہی چوبیس گھنٹے کے دن گزارے اسی لیے انہوں نے اتنا کام کیا کہ ہم اس کام کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اتنی کتابیں لکھی کہ اونٹوں کا بوجھ بن جاتا تھا ہم نے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر کتابیں پڑھی نہیں ہوں گی وہ لکھ اتنی کتابیں لکھو ان کے وقت میں برکت ہو جاتی ان کے رزق میں برکت ہوتی تھی رزق جو ملتا تھا پریشانی کوئی نہیں ہوتی تھی قرضے نہیں دینے ہوتے تھے کسی کے آج تو لاکھوں کا ماتے ہیں اور لاکھوں کے مکرو ہوتے ہیں جس کو دیکھو اسی پہ قرضہ اللہ ماشاء اللہ یہ رزق کی تنگی ہے ریس کی تنگی ہے برکت نہیں ہے برکت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کے لیے اسے کافی کر دیتے صحت میں برکت نہیں پندرہ سولہ سال کے نوجوان بچے آتے ہیں شکوے کرتے ہیں جی کہ جی دعا کرو میرا میدا ٹھیک نہیں پندرہ سال کا بچہ صحتوں کا یہ حال کہ وہ دعائیں کروا رہا ہے میرا میدا ٹھیک نہیں میں بھی کھڑا ہوتا ہوں میری آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہوں جو ستر سال کے بوڑھے پہلے وقتوں میں نشانیاں بتاتے تھے آج وہ سترہ سال کا نوجوان بتاتا ہے برکت نہیں ہوئی صحت میں نہ رزق میں برکت نہ وقت میں برکت نہ صحت میں برکت نہ قوت یاداشت میں برکت ادھر پڑھ کے ہٹتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں نسیان کا مرض عام ہو چکا اسیان کی وجہ سے نسیان کا مرض عام ہو چکا ایک وکتا کے حساب حدیث ہوا کرتے تھے تذکرت الحفاظ آج کل کے زمانے میں تو حافظ اسے کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کا یاد کر چکا ہو پہلے وقتوں میں ایسا نہیں تھا اس وقت میں تو قرآن مجید تو کم یا زیادہ ہر ایک کو یاد ہوتا ہی تھا حافظ اسے کہتے تھے جو حدیث پاک کا حافظ ہوا کرتا تھا حافظ ابن تیمیہ حافظ مندری حافظ ابن قیم یہ حفاظ حدیث تھے لاکھوں حدیثیں یاد ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے قوت حافظ ایسی دی ہوئی تھی متن اور سند اس کے ساتھ یاد کرتے تھے تو یہ جو ان کو نعمتیں ملی یہ کس وجہ سے ملی ان کے تقوی کی وجہ سے ملی اور آج کلاس پڑھ کے جب اٹھتے ہیں لگا تو ایسے لگتا ہے جیسے نیند میں سویا ہوا بندہ کسی بات کے اندر سے گزر جائے اور بعد میں یاد کرے کہ میں نے کیا دیکھا تو تھوڑا تھوڑا یاد کرتا ہے کہ ہاں میں نے درخت دیکھے تھے میں اسی طرح کتابوں میں سے آج کے طالب علم گزر جاتا ہے لفظوں کو سلام کرتے ہوئے گزر جاتا ہے برکت ختم ہو گئی کیوں تکوا نہیں رہا اگر تکوا ہوتا تو زندگیوں میں پھر برکتیں بھی ہوتی تو اس لیے فرمایا ولو اللہ آمن و لفتحنا علیہم برکات ایک دوسرے کا کہا گیا اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے تقوی سے اختیار کرتے لا من فوقہم تحت ارجلہم ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو اوپر آسمان سے اتارتے ہیں اور وہ نعمتیں کھلاتے جو پاؤں کے نیچے زمینوں سے نکالتے ہیں اسی تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کو دنیا میں بھی سرخرویتا کرنا اس کی آکبت اور آخرت کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں جب موسیٰ اسلام کی قوم نے شکوہ کیا تھا کہ ہم ان مصیبتوں سے کب نکلیں گے پوجینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جیتنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ وصبرو اللہ سے مدد مانگو اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرو ان الارض للہ یہ زمین اللہ کی ہے یورثها من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین تقوی مت تو متقی آدمی اللہ رب العزت کا پسندیدہ اس لیے ہمیں قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی کہ دعا مانگو کہ میں متقیوں کا بھی امام بن جاؤں ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرت آئن وجعلنا للمتقین اماما اور اللہ نے متقیوں کا امام بنا دی دیکھا یہ مطلوب ہے یہ فقط دعائی منگوائی تھی دعا تو اس لیے منگوائی نا کہ پتہ چلے کہ یہ ان کا مقصود ہے یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے متقی نہیں بلکہ متفیوں کا امام بننا ہے اسی تخوا کی وجہ سے انسان قیامت کے دن تم سے رات سے گزرے گا جو متقی ہوں گے ان کو ہم خیریت سے پار اتاریں گے اور جو گناہ گار ہوں گے انہیں منہ جہنم میں گرائیں گے قیامت کے دن جنت کا راستہ کن کو دکھایا جائے گا جو متقی ہوں گے پروٹوکول دیا جائے گا آج جو مسجد بندہ ہوتا ہے نا تو اس کو لینے کے لیے بھی کئی بندے جاتے ہیں اس کو گائیڈڈ ٹور کرواتے ہیں پروٹوکول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مستقی بندوں کو پروٹوکول عطا فرمائیں گے فرمایا وسیق پل تک بہل جنت جنت کی طرف ہم کو فرشتے لے کے جائیں گے تعارف کروائیں گے بتائیں گے عزتیں ملیں گی اور جنت میں کون جائے گا جو متقی ہوگا قرآن مجید نے ایک جگہ چار فرمایا تلکل جنت التی نور سمن من من کا نتییا دیکھا یہ جنت ہے جس کا تذکرہ ہوا ہم اپنے بندوں میں سے اس کو وارث بنائیں گے جو متقی ہوگا یہ نہیں کہا کہ ہم اس کا مالک اس کو بنائیں گے ہم اس کا وارث اس کو بنائیں گے کیوں کہ وراثت ہمیشہ باپ دادا کی جائیداد میں ہوتی ہے تو یہ جنت بھی ہمارے حضرت آدم علیہ السلاط اسلام کی جائیداد تھی اب ہم ان کے روحانی بیٹے ہم اس کے وارث بنیں گے تو یہ کامیابیاں کس کو ملیں گی متقی بندے ان ان ان المتقین فی فی فی جنات جنات مما بما تعملون انا ونہر مقعد صدق عند ملیک مقتد دیکھا متقیوں کے کیسے تو متقی لوگوں کو اللہ رب العزت جنت کے بھی بلند عطا کرتا کر جنتوں تقوا تکوا کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ بول چال میں تکوا معاملات میں تکوا کھانے پینے میں تکوا ہر چیز میں تکوا اس لیے آپ سورہ نسا پڑھ کے دیکھیں آپ کو ہر چند آیتوں کے بعد وطق اللہ وطق اللہ کیوں اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ میاں بیوی کا معاملہ ایسا چھپا ہوا ہوتا ہے کہ جب تک دلوں میں تقوا نہیں ہوگا یہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزار سکے ولی بات تکوا ضالع کا صحیح اور تکوا کی پوشاک یہ سب سے بہتر ہے ہم یعنی کو اختیار امام اعظم علی فرحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ حضرت میری بکری گم ہو گئی بات پوچھ کے چلا گیا جو اس نے پوچھنا تھا آپ نے پھر لوگوں سے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے سات سال تو حضرت نے سات سال کے لیے گوشت کھانا بکری کا چھوڑ دیا ایسا نہ ہو جو گوشت میرے سامنے پیش کیا گیا یہ چوری کی اسی بکری کا گوشت ہو ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اس تکوا کا دکان تھی کپڑے کی تو زہر کے بعد ہی دکان بند کر کے آ رہے کسی نے کہا نومان دکان بند کر دی ہاں بند کر دی وہ کس لیے کہنے لگے دیکھتے نہیں کہ آسمان پہ بادل ہیں اس نے کہا بادلوں کا کیا تعلق دکان بند کرنے سے فرمان لگے کہ جب آسمان پر بادل ہوتے ہیں روشنی کم ہونے کی وجہ سے گاہکوں کو کپڑے کی پوری کوالٹی کا پتہ نہیں چلتا میں نے دکان اس لیے بند کر دی میرا گاہک کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کے کہیں خرید نہ جائے میری وجہ سے دھوکے میں نہ آئے تکوا تکوا گاڑی وقت کے بادشاہ نے بلایا کہنے لگا کہ ابو انیفا میں آپ کو نا وقت کا چیف جسٹس بناتا ہوں وہ بھاگتے تھے وہ کہتے تھے نہیں یہ تو روٹین کے مسئلے ہمارے شاگرد بھی بتا سکتے ہیں ہم تو تحقیقی کام کر رہے ہیں ہم اسی میں لگے رہے ہیں جناتے وہ تیار نہیں ہوتے تھے تو جب تیار نہ ہوئے تو وقت کے بادشاہ نے ان سے کہا کہ اچھا پھر آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ فتوا نہیں دو گے اب جان چھڑانے کے لیے اسے کہہ دیا ٹھیک ہے گھر تشریف لائے ایک دو دن کے بعد بیٹی کو کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش آئی تو بیٹی آئی ابو اس معاملے میں مسئلہ کیا ہے لگے بیٹی جاؤ اپنے بھائی سے پوچھ لو حماد سے پوچھ لو ان کے استاد کا نام بھی حماد بیٹے کا نام بھی حماد اب وہ آپ کیوں نہیں بتاتے بیٹی سی یہ کہ میں نے بادشاہ وقت کو کال دے دیا تو میں فتوا نہیں دوں گا اب کوئی سن تو نہیں رہا مگر میرا پدار بھی سن رہا ہے تو بات چیت میں معاملات میں کھانے پینے میں ہر چیز میں احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا اس کو تکوا ہے اور اس کا کوئی معیار فاصلہ نہیں ہے ہر چیز کی شریعت نے تعداد متعین کر دی جب تکوا کا وقت آیا فرمایا فتق اللہ مستتا تم تم اتنا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے اندر استطاعت یعنی میدان کھلا ہے گھوڑے دوڑا لو جتنا دوڑانا چاہتے تو یہ تقوی عجیب نعمت ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں گنون مشری رحمۃ اللہ جی نے پوچھا کہ اگر تکوا جسے کہتے ہیں فرمانے لگے کہ تکوا یہ ہے کہ اگر کسی کے قلب کی چاہتوں کو امنگوں کو آر کو مجسم کر کے کسی تشتری میں رکھا جائے اور وہ تشتری سرے بازار پھرائی جائے تو اس بندے کو کسی آرزو کے اوپر شرمندگی نہ ہو اگر یہ کیفیت ہے تو متقی ہے ورنہ متقی نہیں ہے آج ہم دل کی آرزو دیکھیں تو کیا ہے کیا الٹی سیدھی آرزو ہیں یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری میری دعا ہے تیری آرزو بدل جا اللہ کرے کہ ہماری آرزو اللہ رب العزت کی محبت بن جائے تقوا اور پرہیزگاری گاری کی زندگی گزارنا یہ ہماری آرزو بن جائے ابن کاب بدلانوں سے پوچھا مدلانوں نے کہ یہ جی تقوا کسے کہتے ہیں فرمایا کہ کسی خاردار راستے سے گزرے ہیں جی گزرا کیسے بڑا بچ بچا کے سمت سمٹا کے کہ کہیں دامن کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے فرمایا اسی کا نام تکوا ہے کہ انسان اس دنیا میں اتنا محتاط ہو کر زندگی گزارے کہ اس کا دامن کسی گناہ میں ملوث نہ ہو ایک بات نقطے کی یاد کر دوں کہ انسان کو قبولیت ملتی ہے تکوا کی وجہ آج کل لوگ مدارس بناتے ہیں تو دل میں ان کی چاہت ہوتی ہے کہ یہ فیض قیامت تک جاری رہے مگر رہتا نہیں چند سالوں کے بعد جہاں سینکڑوں تو لبا ہوتے تھے وہاں بیسوں بھی نہیں رہتے ہم نے آباد مدرسوں کو آنکھوں سے اجڑتے دیکھا ہے وہ فین آگے نہیں چلتا مسجد بنانے والے نے نیت کی جی کیا مت تک بھری رہے نمازیوں سے اور فجر کی نماز میں وہاں پانچ بندے بھی نظر نہیں آتے وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو بنانے والا ہوتا ہے پوری طرح قبول نہیں ہوتا اکادرین علمای دیوبند کا جو فیض چلا کس لیے ان کی زندگیوں میں تکوا مدارس تو دنیا میں بڑے بنتے ہیں ہم نے ایسے مدارس بھی دیکھے کہ جن کی عمارتیں دالم دیوبند کی عمارت سے دو گنا اور تین گنا زیادہ بڑی یونیورسٹیاں مگر ان یونیورسٹیوں سے ایک کام کا آدمی پیدا نہیں ہوا ایک بندہ نہیں پیدا ہوا جو بتایا جا سکے کہ یہ بنا اور دالوں دے بنتے الحمد ہزاروں کیا ماشاء اللہ لاکھوں کی تعداد میں بل واسطہ یا بلا واسطہ اللہ کے بندے واسطے بن کے نکلے کیا وجہ تھی تقوا تھا ان کی زندگی بہت متقی پرہیزگار جتنے اکادرین گزرے آپ ان کے حالات زندگی پڑھ کے دیکھیں یہ چیز آپ کو ان سب کی زندگیوں میں کامن نظر آئے گی اتنے محتاط تھے کہ اگر درس سبق دے رہے ہوتے اور کوئی آدمی بات کرنے کے لیے آ جاتا دوست بچہ یا گھر سے پیغام آتا تو جتنی دیر سننے میں لیتے وہ منٹ نوٹ کر لیتے اور ایسا تمام وقت دس منٹ پانچ منٹ دو منٹ جمع کر کے وہ گھنٹہ بنتا دو بنتے دس بنتے جب کوئی ان کو مشاعرہ دینے لگتا تو کتاب کتاب والے کو کہتے کہ یہ وقت میں نے ذاتی کام میں لگایا اس کا بلاوزہ جو ہے وہ مجھ سے منہا کر لیا گیا جیب میں دو پین رکھا کرتے تھے کس لیے کہ اگر دالوم سے متعلقہ کوئی کام کرنا ہے تو دالوم کی روشنائی استعمال ہوگی اور اگر ذاتی چٹ بھی لکھنی ہے تو ذاتی پین استعمال ہوگا دالوم کا پین استعمال ہوگا یہ یہ شام صحابہ کی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہیں عمر مملکت کا کام کر رہے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی پوچھا کون پتہ چلا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ تشریف لائیے جب وہ تشریف لائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی عمر کیسے آنا ہوا نہیں بھائی علی کیسے آنا ہوا انہوں نے کہا بس ذاتی گفتگو کے لیے آیا ہوں تو جب سنا نا کہ ذاتی گفتگو کے لیے آیا ہوں تو ان کو بٹھایا اور پھونک ماری اور چراغ بجا دیا اب جب اندھیرا ہو گیا تو علی محرام حیران مان لگے بھائی عمر مہمان کے آنے پہ چراغ جلاتے ہیں بجھاتے تو نہیں ہے انہوں نے کہا آپ نے ٹھیک کہا مگر مجھے اور آپ کو دیب نہیں دیتا ہم ذاتی گفتگو کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے یہ صحابہ کی ہے اور ہمارے اکابرین علماء دیوبند بالکل انہی جیسی تکوا بھری زندگیاں گزاری اس کی وجہ پھر یہی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی اس ادارے اور آج الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں اس کا فیض پھیلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے سے ہی بتلا دیا ارشاد فرمایا ان نما تقبل اللہ من المتقین بے شک اللہ تعالی متقیوں ہی کے اعمال کو قبول فرماتا ہے یہ جو قبولیت ملتی ہے نا یہ تقوی کی وجہ سے ملتی ہے قبولیت تقوی کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو قبولیت عطا فرمائی تکوا کی وجہ وہ دوسروں سے آگے بڑھ گئے اس معاملے میں تو اصل چیز تو یہی تکوا ہے اختیار کرنا تو عزیز طلبا اس کو اپنا زندگی کا مقصود بنا لیجیے ہر معاملے میں محتاط زندگی گزاری ہے جب کوئی چیز دل کو خلش پیدا کر دے اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیتی ہمارے حضرت خواجہ مالک صدیقی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت تقوی کسے کہتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ جس کام کو کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آئے اس کام کو چھوڑ دینے کا نام پھٹوا ہوتا ہے تو ہم ہر وقت اس پہ نظر رکھیں اور شریعت و سنت کے اوپر احتیاط کی زندگی گزارے پھر دیکھیے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں ہوں گی رحمتیں ہوں گی یہ گلے شکوے جو ہے نا کام نہیں چلتا کاروبار نہیں چلتا ضرورتیں پوری نہیں ہوتی بیماریاں دور نہیں ہوتی یہ سب وہی گناہوں کا بوال ہے مصیبت کسبت تو اگر ہم تقوی والی زندگی کو اختیار کریں تو اللہ تعالی ہمیں خوب رزق میں برکتیں عطا طاقت اللہ تعالیٰ کیا سناتے ہیں اللَّهُ اللہ مثلاً اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی والوں کی ایسی بستی کانت آمنتم مطمئنہ جس بستی میں امن بھی تھا اطمینان بھی تھا امن باہر کے دشمن کا ڈر نہیں تھا اطمینان اندر کا روگ بھی نہیں تھا امن بھی تھا اطمینان بھی تھا یا رز کو من کل مکان چاروں طرف سے ان پر رزق کی بارش ہوتی تھی انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نقدری کی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدردانی کریں اس کے حکموں پر احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں ہر قدم پر اس کی رضا کو ملحوظ نظر رکھیں جب اس طرح ہم زندگی گزاریں گے تو رب کریم ہماری زندگی میں وقت میں صحت میں یاداشت میں ہر چیز میں برکتیں عطا فرما دیں گے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اپنی نعمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرما دے زندگی کے جو دن باقی ہیں پروردگار عالم تقوی کے اوپر گزارنے کی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 بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آر بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل دے نور کو پر نور کر دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل دے نور کو پر نور کر دے فروزہ دل میں شمع تور کر دے فروزہ دل میں شمع تور کر دے یہ گوشہ نور سے معمور کر دے فروزہ دل میں شمع تور کر دے یہ گوشہ نور سے معمور کر دے میرا ظاہر سور جائے الہی میرا ظاہر سنور جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میرا ظاہر سنور جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے ہے میری گھات میں خود نفس میرا ہے میری گھات میں خود نفس میرا خدایا اس کو بے مقدور کر دے ہے میری گھات میں خود نفس میرا خدایا اس کو بے مقدور کر دے میرا ظاہر سنور جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میں وحدت پلا مخمور کر دے میں وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے میں وحدت پلا مخمور کر دے میں وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے میرا ظاہر سنور جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے سبحان ربي العلي الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون رب اغفر وارحم وتجاوز عما اللهم إنا نسألك رضاك ربنا ظلمنا اللهم استعملنا بسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله وتوفنا على ملته وعيدنا من مصدر اللهم صلى الله اللهم اے مالک ہم آپ کے عاجی مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درد گر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے مالک ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگن سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے مالک کرم کا معاملہ فرما در گزر کا معاملہ فرما اے کریم آقا ہمارے قصوروں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اللہ ہمیں آئندہ پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما نبی علیہ السلام اسلام کی ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما حاضرین محفل کی جو بھی نیک مرادیں ہیں ان کو پوری فرما جو دل کی پریشانی ہے ان کو دور فرما اے اللہ ہمیں در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما مخلوق کے سامنے کی دل سے محفوظ فرما جگ ہسائی سے محفوظ فرما اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما رب کریم مشکلات کو آسان فرما اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا اللہ اپنی رحمت اور مدد نصرت شامل حال فرما رب کریم ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرما ہر پریشانی سے محفوظ فرما اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما رب کریم جن دوست احباب نے یہاں آنے کی دعوت دی اس کے بدلے ان کو اپنی سب کی محبت نصیب فرما اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ہمارے والدین عزیز اقار مشاعد کو دنیا سے فوت ہو چکے ان کی مقرت فرما اور جن کی آپ نے مقرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب لينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين